حضرت محمود بن لبید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے مسجد نبوی کو نئے سرے سے تعمیر کرنا چاہا تو لوگوں نے اسے پسند نہ کیا ان کی خواہش تھی کہ وہ اسے اس کی حالت پر رہنے دیں اس پر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جس شخص نے اللہ کی خاطر کوئی مسجد بنائی اللہ اس کے لیے جنت میں اس جیسا گھر تعمیر کرے گا صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار ایک سو نوے